السلام علیکم و رحمۃ اللہ حضرت باہر نکلا ہوا تھا ایک رشتے دار تھے ان کا آپریشن ہوا تھا تو ان کو دیکھنے کے لیے گیا تھا اسپتال تو بس پھر ٹریفک اتنی زیادہ کہ وہ پہنچتے پہنچتے ٹائم لگ ہیں جی چلیے جی اللہ دار الرحیم اب جائیں جی نفی تاکید بلند معروف نفی تاکید بلند معروف نا کسی گدانے چل رہی تھیں نفی تاکید بلن معروف لین یاد ہوا جیسے لین یاد ہوا اصل میں کیا تھا یاد او تھا یاد او تھا حرف لنگ کی وجہ سے کیا آ جائے گا نصب آ جائے گا تو لین یاد ہوا لین یاد ہوا لین یاد اوا ید نے تھا تو کیا بن گیا یاد او لین یاد ہوا لین یاد ہوا لین یاد او لین یاد او لین یاد اصل میں یاد او نہ تھا نون گر جائے گا لین یادو لنتا دو لنتا دعا لین یاد او نہ لنتا دو لنتا دعا لنتا دو لن ترعی لن تن لن لن لن اس میں وہی والا لگتا جائے گا نون گرتا جائے گا جیسے ہوتا ہے عمومی طور اور وہی لن ہاں جی، لن لن ہاں، لن لن لن لن لن لن لن لن لن لن لن لن لن لن لن یدعا یدعا سے سے تدعا تدعا لیں گے یہ ساری اس میں آسان ہے اب آ جائیں جی لم یاڈو لم یادو یہاں پہ کیا ہوگا لم یادو کے اندر اصل میں کیا تھا لم یاد تھا لم یاد واو تھا ٹھیک ہے جب لم داخل ہوا تو کیا ہو جائے گا یہ واؤ آخر میں گر جائے گا یہ کیسے گرے گا یہ مظاہرے کے آپ نے مجھے یاد کرانا ہے مظاہرے کے مظاہرے کے اعراب میں نے آپ لوگوں کرانے ہیں ٹھیک ہے مظاہرے کے اعراب میں نے آپ لوگوں کو کرانے ہیں تو آپ لوگوں نے مجھے سے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ مظاہرے کے جب میں اعراب کرواؤں گا تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ بھائی یہ کیوں ہوا یہ واؤ کیوں گر گیا یہ واؤ کیوں گر گیا ہاں لم کی گردانوں میں پڑھا بھی تھا جب لم کی ہم گردان بھی کر رہے تھے ٹھیک ہے اس وقت ہم نے پڑھا بھی تھا کہ جب داخل امر بنے گا یا جس طرح چیزیں ہوں گی نہیں ہوگا اس وقت کیا ہوگا اور ساری یہ چیزیں جو تھیں سمجھ رہے ہیں بات کو تو اس وقت اب کیا آ جائے گا ہاں، سے لم یاد لم یادو او لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم اصل میں تھا یدعا تھا تو اب کیا ہو جائے گا یہ جائے گا لم یدعا لم لم یدعا لم لم داؤ لم لم تدعا لم یو لم تدعا لم پایا لم لم لمپایا لم تا لم ادا لم نئی تو یہ سارا اس طریقے سے اب آ جائے گا جی لید اونا لید اوان لید لنا تھا اصل میں کیا تھا لید اُنہ ید او ید او ید ید اوان ید اونا تھا نا تو یہ کیا تھا لم ید لم ید اید لید او اصل میں ید او تھا پھر کیا ہوگا آخر میں نون سکیلا لگانا تھا جب نون سکیلا لگایا تو نون سکیلا جس وقت لگایا گیا تو باؤ بھی ساکن تھا اور نون بھی ساکن تھا کیونکہ نون سکیلا میں کیا ہوتا ہے پہلا نون ساکن ہوتا ہے اس لیے یہاں پہ گر جائے گا لیاد اونا اصل میں کیا تھا لیاد اونا نہیں تھا بلکہ کیا تھا لیاد لید اونا تھا نا ید اونا سے ید اونا سے د نہ تھا تو اب مظاہرے بھی آخر میں لام تاکید بھی شروع میں لگائیں اور آخر میں نون سکیلا بھی لگائیں ٹھیک ہے تو نون نون نون بھی آ گیا اور ساتھ ہی کیا آ گیا یاد سے اور آخر میں نون سکیلا لگانا تھا تو یہ تو نون تو ویسے گر جاتا ہوتا ہے جب یہ نون گر گیا تو نون سکیلا لگایا تو واؤ اور نون دو ساکن اکٹھے ہو گئے تو یہ واؤ گر جائے گا تو کیا ہو جائے گا لیا دورنا لیا دورنا ہو جائے گی بات کہ نہیں ہو جائے گی ید نہ تھا جب سکیلا لگاتے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ سکیلا کی کردان بناتے تھے تو آخر سے جو نون ہوتا تھا وہ خود بخود گر جاتا تھا ٹھیک ہے لیف النا لیف الان لیف النا لیف فالون اصل میں کیا تھا یا فالونا تھا یا فالونا یا فالو یا فالو یا فلان یا فالونا تو لیا فالونا کیسے ہوا تھا کہ جی نون سکیلا تو ویسے گرا دیتے تھے تو واؤ ہاں، واؤ آ گیا اور نون سکیلا آ جاتا تھا تو وہ واؤ گر جاتا تھا تو کیا ہو جاتا تھا اور یہ ضمہ جو ہے یہ کس پہ تلاوت کرتا ہے یہ اس پہ تلاوت کرتا ہے کہ یہاں سے واؤ حذف ہوا ہوا ہے تو لید عنا لتا تو ون لتا تو وان لید او نان لید او نان یہ نان والا سیگا آ گیا لتا تو ون لتا تو وان لتا تو عنا لتا تو عین لتا تو وان لتا تو او نان لد ون لنا تو ون لید عینا یہ ید عینا کیوں کیونکہ اصل میں یہ ید آ سے ید آ سے بنانا یودا سے بنا تو کیا آئے گا لئینا لید اون لتودینت لتد نان لتد عینت لتد ہے لتد عین لت ایان لتد لتنا یہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا مجھے بتائیں لید کیوں تھا کہ دیکھیں یود آ تھا اصل میں کیا تھا یود آ یود آ آخر میں کیا لگانا تھا نون سکیلا لگانا تھا نون سکیلا لگانا تھا جب نون سکیلا لگانا تھا تو نون الف تو پہلے سے ہی وہ تھا نا یود آ ٹھیک ہے یود آ کیسے بنا تھا اصل میں کیا تھا یود آیو تھا یود آیو یود آیو تھا یود آیو تھا یود یدھ اصل میں کیا تھا یو یو یوف آلو آیو تو جو تھا جب آپ کیا لگا دیں گے آخر میں سکیلا اور ساتھ وہ لگائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا واپس یود خفیفہ آ جائے گا لید اون لید اون لتد اون لتد اون لتد اون لتد این لد اون لند اون اور اس میں کا سیگا ہو جائے گا اب امر کیسے بنے گا امر غائب اور امر اس میں جائیں بلکہ میرے خان اتنا بہت ہے کیونکہ آپ لوگوں کو یہ جو ہے نا ناقص کے واقعی ذرا میں ایسا چلوں پھر ٹھیک ہے نا لیکن اچھی طرح کرنا ہے اس کو اچھا اچھی طرح کرنا ہے ایک ہی بس وہ طریقے بس اسی کے اندر ہو جائے گا دوبارہ سمجھیے یو کیا تھا اینا دیکھیے ذرا اینا کیسے بتاتا ہوں دیکھیے مجھول کیا تھا یودا تھا مجھول کیا تھا یودا مجھول یہی ہے نا یودا مزار مجھول اب سکیلا کی گردان کیسے بناتے تھے سکیلا کی گردان ہم ایسے بناتے تھے ہاں، جیسے میں کہتا ہوں یو فالو سے بناتے ہیں چلیں یو فالو سے بناتے ہیں یو فالو یو فالو تھا ہم کیا کہتے تھے ہم کہتے تھے کہ آخر میں آپ کیا لگاؤ ہاں، نون سکیلا لگاؤ نون سکیلا لگاؤ شروع میں آپ کیا لگاؤ لام تاقی کی لگاؤ ٹھیک ہے نون سکیلا اور جو ذمہ تھا وہ تو خود بخود ختم ہو جائے گا نا ذمہ جو تھا یوف آلو والا ذمہ جو تھا وہ ختم ہو جاتا ہے اس لیے کیا کہتے ہیں لئیف النا لیف النا لئیف الانف ال جو ذمہ ہوتا تھا یوف آلو والا وہ گر جاتا تھا کیونکہ نون سکیلا سے واحد مذکر حاضر کا جو واحد مذکر غائب کا سیگا ہوتا تھا اس سے پہلے کیا تھا نون سکیلا سے پہلے زبر آیا کرتا تھا ٹھیک ہے یوف ال تو یہاں پہ بھی کیا ہوگا اصل میں کیا تھا یدھ آیو تھا یود آیو تھا جب آئیو تھا ہاں، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ کالا والا قانون لگ گیا تھا یا متحرک ماقبل مقصود تھا تو کیا بن گیا یدھ آ ہو گیا یدھ آ ہو گیا یو آ ہو گیا جب یہ یدھ آ ہو گیا تو اب کیا کرنا تھا کہ جی یہ تو بات ختم ہو گئی اب آپ نون سکیلا لگانا چاہتے ہیں اس کے آخر میں نون سکیلا لگانا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی آپ لگانا چاہتے ہیں شروع میں لام تاکید لگانا چاہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں جی یودا آ ہے تو یودا تو آخر میں کیا ہوا گویا الف ہے نا الف ہے تو یہ تو کیا آ رہا ہے التقاء ساکنین آ جائے گا نا نون سکیلا بھی آ جائے گا نون سکیلا بھی آ جائے گا اور آخر میں یہ یا بھی ہوگا اور نون سکیلا بھی آ جائے گا تو کیا اگر ہم کہتے ہیں جی چلو جی یا کو گرا دیتے ہیں یا کو گرا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا بن جائے گا پھر لد انا لد انا یہ بنے گا نا لد انا ٹھیک ہے نا یا گر گئی ہے سمجھیں یا اگر گرا دیتے ہیں لیکن اس جگہ کے اوپر یدھ آیو والی جگہ کے اوپر جب آخر میں نون سکیلا آخر میں آ رہا ہے نا تو یہاں پر وہ کالا والا قانون نہیں لگے گا اب اب وہاں پہ کالا والا قانون نہیں لگے گا کہ یدھ آیو سے ہم یدھ آنی بنا سکتے اصل میں یدھ آیو ہے تو آخر میں نون سکیلا جب لگائیں گے نون سکیلا لگا رہے ہیں ہاں، تو نون سکیلا تھا تو نون سکیلا سے پہلے ہمیشہ کیا آتا ہے جس اس کے اوپر ہم زبر دیا کرتے تھے واحد مذکر غائب کے سکے میں تو اس یا کو جو تھا نا یا کے اوپر جو ذمہ تھا وہ کس سے بدلے گا وہ فتح سے بدل گیا تو وہ لئینا ہو گیا لیدود اینا یود آیو تھا یو فالو تھا یو فالنا ہوا تھا نا لایو فالنا یہاں پہ بھی کیا جائے گا لئینا لید ایان ٹھیک ہے نا لیت اغنہ لیت اغنہ اب اب چلے جائیں آپ جمع مذکر غائب کے سیگے میں چلے جائیں جمع مذکر غائب کے تو اصل میں کیا تھا یدا یدیان ید اونا تھا کیا تھا ہاں، ید اونا تھا ید اونا ید اونا پہلے تھا پھر اس سے کیا ہے نا پھر اس کو ہم بنائیں گے ذرا سمجھ نہیں آ رہی ہے اچھا جی دیکھیے ذرا دوبارہ یہ کیوں ہم نے لگید نہ بنایا لام تاکید سکیلا اور خفیفہ والا بنانے کا طریقہ لام تاکید سکیلا اور خفیفہ کیسے بناتے تھے سکیلا اور خفیفہ کیسے بناتے تھے سکیلا اور خفیفہ ایسے بناتے تھے <clears throat> <clears throat> مجھول بناتے چلیں <clears throat> مجھول کا کیا تھا مجھول کیا تھا جو یو فالو تھا یو فالو ہم کہتے تھے کہ جی سکیلا جب بنائیں گے ہم یوں کام کریں گے علم صرف اولین آپ کھول لیں اپنے پاس علم صرف اولین اس کا سکیلا بنانے کا شروع میں لام تاخیر لگائیں ٹھیک ہے آخر میں نون سکیلا لگائیں آخر میں نون سکیلا لگائیں نون سکیلا کا کیا مطلب ہوتا ہے پہلا نون ساکن ہوتا ہے دوسرا نون کیا ہوتا ہے متحرک ہوتا ہے ٹھیک ہے اتنی بات آ گئی پھر ہم نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر جمع مذکر غائب کا سیگا ہوگا جب ہم ذکر غائب کا سیگا ہوگا تو اس سے پہلے کیا نون سکیلا سے پہلے کیا آ رہا ہوگا زبر آ رہا ہوگا نون سکیلا سے پہلے کیا آ رہا ہوگا زبر آ رہا ہوگا اگر جمع کا سیگا ہوگا تو نون سکیلا سے پہلے کیا آ رہا ہوگا زما آ رہا ہوگا النا النہ الان الف النا النا کیوں آیا تھا النا ٹھیک ہے نا یوف الونا تھا نا یوف الونا تھا یوف الونا تھا اب کیا تھا یوف الونا ہم نے کیا کر دیا تھا کہ جی انہوں نے سکیلا آخر میں لگایا واؤ گر کے التقاء ساکنین کی وجہ سے فلونا میں واؤ گر گیا تھا اور انہوں نے سکیلا سے پہلے کیا آ گیا تھا ضمہ آ گیا تھا ٹھیک ہے تو بن کیا گیا تھا لوف النا یوف آلو تھا یو فالو تھا تو ہم نے یہ کیا تھا کہ جنہوں جی، نے سکیلا لگایا تھا آخر کے اندر اور شروع میں وہ کیا تھا لیکن اس سے پہلے نون سکیلا سے پہلے ہم نے کیا دیا تھا زبر دیا تھا یو فلاں تھا یو فلاں تھا تو آخر سے ہم نے کیا تھا ہم نے کہا تھا نون تاکہ سکیلا بنانے کے لیے جو تانیس یعنی جو تسنیا والے نون ہے اس کو گرا دو یو فلان ہے تھا نا یو فلان ہے اور اس کی بجائے نون سکیلا مقصور لگا دو لئیوف الان نے کر دیا تھا اصل میں تو کیا تھا یو فلانے تھا تو اس نون کو گرا دیا تھا اور اس جگہ سے ہم نے نون سکیلا آخر میں لگا دیا تھا سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے ہیں یہی کام تھا نا ایسے ہی کیا تھا اب چلتے ہیں ہم ذرا اس کی طرف یہ مزار مجھول کیا ہے اصل میں یودا ہے کیا ہے مزار مجھول ہے یودا لیکن یہ یودا کیسے بنا ہے اس کی سب سے پہلی اصل کیا تھی یود آئیو تھا یود آئیو یود آئیو تھا یا متحرک ما قبل مفتو یا متحرک ما قبل مفتو اصل میں تو یہ یود آئیو بھی نہیں تھا اصل میں تو کیا تھا یہ واؤ تھا آخر میں لیکن ہم نے وہ قانون کے تحت واؤ تیسری جگہ یا چوتھی جگہ ہو یا اس سے زیادہ کی جگہ کے اوپر ہو اس واؤ کو ہم کیا کرتے ہیں یا سے بدل دیتے ہیں اور ماں قبل کہہ کر اس کے مخالف ہو یہ کیا تھا نا ابو تھا اصل میں یو ابو تھا سمجھ رہے ہیں نا یو تھا پھر کیا کیا تھا یو آیو ہو گیا یو آیو ہو گیا پھر ہم نے کہا کالا والا قانون لگاؤ یا متحرک ماں قبل مکتو تو وہ بن گیا جی یو آ بن گیا ٹھیک ہے اب ذرا ہم بناتے ہیں اس کو نون تاکید سکیلا لگاتے ہیں اس کو ٹھیک ہے نون تاکید سکیلا لگاتے ہیں نون تاکید سکیلا جب لگایا تو اب کیا کرنا تھا ہم نے ہم نے کہا جی یہ تو نون تاکید سکیلا جب لگاتے ہیں تو نون سکیلا آخر میں لگا دیا اور کیا لگا دیا شروع میں لام تاکید لگا دیا جب لام تاکید لگا دیا اور نون سکیلا بھی لگا دیا تو اصل میں کیا تھا ہاں، لد آ اور نون سکیلا آخر میں آخر میں آ رہا ہے اب پڑھا نہیں جا رہا تو ہم کہتے ہیں جی تو آخر میں کیا ہے اس کی الف ہے نا لہد آ ہے نا الف ہے یہ کھڑی الف جو ہے کھڑی زبر جو ہے یود یود آ آیو سے آپ نے کہا کہ اس کو گرا دو اس کو گرا دو اور نون سکیلا لگا دو تو پھر کیا بننا چاہیے تھا انا انا ٹھیک ہے نا لد انا انا لیکن اس جگہ کے اوپر کیا ہوگا اس جگہ کے اوپر انا اس جگہ کے اوپر وہ چیز نہیں لگے گی کیونکہ ہم کیا کریں گے ہم کہیں گے کہ جی یہ جو یا متحرک اور ماقبل مکتوب والا قانون تھا یہ یہاں پر نہیں لگ رہا آیو کو آیو کے ہی آخر میں ہم نون سکیلا لگائیں گے یدھ آیو کے ہی آخر میں نون سکیلا لگائیں گے تو جب نون سکیلا لگائیں گے اور نون سکیلا واحد مذکر غائب کے سیگے کے اندر اپنے سے ماقبل کیا چاہتا ہے فتح چاہتا ہے یہ کیا بنے گا آئنا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا لید آئنا اب کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ کیوں نہیں لگا اب ہاں، کالا والا قانون یہاں پہ نہیں لگا نا کالا والا قانون نہیں لگا لگنا چاہیے تھا یا متحرک ماقبل تھی التقاء ساکنین کی وجہ سے یہ گر جانا چاہیے تھا لیکن ہاں، کالا والا قانون کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو کچھ وہاں پہ اس کی وہ ہوں گی کہ کس جیسے سگا کے اوپر کالا والا قانون نہیں لگے گا سمجھ رہے ہیں بات کو بعض جگہوں پہ کالا والا قانون نہیں لگتا اس کی مختلف وہ ہیں یہ اس لیے میں کہتا ہوں یہ اس کتاب سے آپ پوری چیزیں نہیں سمجھ سکتے ہیں اس کی ساری جو آپ اشرف العزیز دیکھیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں انوار الاشرفیہ دیکھیں استثناات ہوتے ہیں استثناات کے بھی کس کس جگہ پہ لگے گا میں آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کالا والا قانون اس جگہ نہیں لگے گا کالا والا قانون اس جگہ لگے گا اس جگہ نہیں لگے گا استثناات ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ جگہ بھی ہے آپ ذرا ایک منٹ ٹھہر جائیں میں ابھی آپ کو پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں ذرا دیکھیے ذرا اب ذرا سمجھیے گا کالا والا قانون یہاں پہ نہیں لگ رہا کیونکہ آپ نے بات کو چھیڑ دیا تو اس لیے میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں کہ کالا والا قانون یہاں پہ کیوں نہیں لگا ٹھیک ہے ہاں، ایسے ہی کالا والا قانون لید لن ٹھیک ہے تو وہ بھی نہ ہوں لید اونا لید اوان وہاں پہ بھی تو لید اونا ایک منٹ ایک منٹ میں ذرا یہ ساری آپ کی انتہا یدو علی گردانے میں نکال تو نہیں ہو گیا اچھا اس کے اندر دیکھیے ذرا ہاں اس میں دیکھیے ذرا آپ کے پاس جن انوار الاشرفیہ ہوگی نا انوار الاشرفیہ اس میں آپ دیکھیں گے 368 پیج 368 پیج اس کے اندر مثال اعتراضی کے اندر یہ دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جی کیونکہ ہماری شرط یہ تھی کالا والے شرطوں کالا والا قانون لگنے والے کے لیے مختلف شرطیں تھیں کہ واؤ اور یا کے بعد نون سکیلا اور خفیفہ نہ ہوں واؤ اور یا کے بعد نون سکیلا اور خفیفہ نہ ہوں یہ بارہویں شرط ہے واؤ اور یا کے بعد نون سکیلا نہ ہوں اس کی اٹھارہ شرائط ہیں کالا والے قانون کے لیے اٹھارہ شرائط ہیں اٹھارہ شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ واؤ اور یا کے بعد نون سکیلا نہ ہو اگر نون سکیلا ہوگا تو وہاں پہ پھر کالا والا قانون لگتا نہیں ہے سمجھ رہے ہیں بات کو وہاں پہ کالا والا قانون نہیں لگے گا ورنہ آپ کہیں گے جی یا متحرک ماں مفتو ہے تو لگنا چاہیے نا دیکھیں نا یہاں پہ بھی دیکھیں لید این یا متحرک ہے ماقبل مفتو ہے نا ماقبل مفت اچھا، لئیود نہیں یہ تو ماقبل نہیں اس میں سے لئینا دیکھیں لئیودینا یا بھی متحرک ہے اور این بھی این پہ فتح ہے یا متحرک ماقبل مفتو تو کالا والا قانون لگنا چاہیے تھا نا نہیں لگا کیوں نہیں لگا کیونکہ نون سکیلا آ گیا آخر میں جب نون سکیلا آ گیا تو اس نے کہا کالا والا قانون نہیں لگ سکتا میرے اوپر جب قانون نہیں لگ سکتا تو لئیودینا ہی رہے گا لیدا لید اون ٹھیک ہے نا یود ایان یود اونا تھا تدا تدیا یود اینا تو اس طریقے سے یہ ساری چلیں گا کردان کچھ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے ابھی اتنا ہی پھر انشاءاللہ چالیس کے اوپر باقی کرتے ہیں اچھا ان شاء اللہ اس کو دیکھیں شرطیہ کھول کے دیکھیں کالا والا قانون کی شرائط دیکھیں ذرا ٹھیک ہے لیکن انہوں نے لید اغنہ لکھا ہے لید اغنہ انہوں نے بتایا نا وہ تو لید نہ ہو جانا چاہیے کیونکہ اس لیے کہ وہ واؤ یا سے بدل جائے گا لہدعین نہ ہو جانا چاہیے السلام علیکم